السلام علیکم students this is psychology lecture number 36 six today we'll continue to talk about mental we do that let's recap our group of similar objects sharing essential features ہم نے اس سلسلے میں کچھ بات کی ہے اور مزید بہت سی بات ہو سکتی ہے کیٹیگری جو ہے وہ فلاسفی کا ایک بہت پرانا پری آکوپیشن ہے people have been interested in how humans categorize objects in the world around but it psychologists. Particular importance for the example of colours there are seven million discriminable colours in that around we can see جو ہماری کلر کی ویژن کی رینج میں جو کلرز آتے ہیں وہ کوئی ستر لاکھ کے قریب ہیں لیکن ان ستر لاکھ کلرز کو ہم نے بیسک سات کلرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور پھر ان سات کلرز کے اندر مزید ڈسکریمنیشن بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف سات ہی نام ہے ہمارے پاس کلرز کے لیے کیٹیگریز کے لیے لیکن ستر لاکھ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے ایک لاکھ بھی نہیں ہے ہزار بھی نہیں ہے تو جو ایون وہ لوگ جو کلرز میں ڈیل کرتے ہیں جو لوگ پینٹس بناتے ہیں مختلف قسم کے یا وہ لوگ جو کلر پینسلز یا آرٹ مٹیریلز بناتے ہیں انہیں بھی میرے خیال میں سو سے زیادہ نام کلرز کے شاید ہی آتے ہوں تو ہم کلرز کو اسینشلی کچھ بیسک کیٹیگریز میں بانٹ لیتے ہیں so that is one example very obvious example of how categories help to reduce complexity in the world around تو ایک دفعہ پھر کیٹیگریز کیا ہیں there group group of similar objects share essential features اچھا پھر دوسرا جو اس میں ہم نے بات ڈسکس کی ہے وہ ہے کانسیپٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ کیٹیگریز کی مینٹل ریپرزینٹیشن یعنی جو چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان کی ہم کیٹیگریز بناتے ہیں ان کو پھر ہم کانسیپٹس کی صورت میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں that is the idea and concepts a mental representation of categories of classes تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فور اکاگنیٹو سائیکولوجسٹ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کس فارم میں ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک تو جو کلاسیکل ویو تھا کہ جناب کوئی بھی کیٹیگری جو ہے وہ اپنے نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچر سے ڈیفائن ہوتی ہے اس میں ہم نے آپ کو برڈ کی ایگزامپل دی تھی کہ صرف ونگز ہونے سے برڈ نہیں بن جاتا ونگز ہونا برڈ کے لیے ضروری ہے پر ہونا جو ہے وہ پرندے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن it is not enough we can find other objects that have wings they are not all birds so we need some more features we need some more necessary features and together this group of necessary features we call sufficient features تو وہ فیچرز جو ہیں وہ کافی بھی ہونے چاہیے اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو ایک تو ضروری ہونے چاہیے دوسرے پھر کافی بھی ہونے چاہیے so that was the idea and concepts میں وہ اس طرح ٹرانسلیٹ کیا گیا کہ جناب کچھ لوگوں نے یہ پرپوز کیا کہ ہم چونکہ بہت ساری انفارمیشن پروپوزیشنز کی فارم میں جملوں کی فارم میں اسٹور کرتے ہیں اپنے برین میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نیسسری اور سفیشینٹ فیچرز کے بارے میں جو پروپوزیشنز ہیں وہ بھی برین میں اسٹور کر لیتے ہوں اور اس سے پھر ہم کانسیپٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے it may be true of abstract features یعنی جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم عقل کی اور عشق کی تو ہم یہی بات ہوئی تھی کہ جناب یہ چونکہ ایبسٹریکٹ کوانٹیٹیز ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں ہم ایبسٹریکٹ فارم میں ہی اسٹور کرتے ہوں پروپوزیشنز کی فارم میں اسٹور کرتے ہوں جملوں کی فارم میں اسٹور کرتے ہوں تو اس کے لیے شاید ہم نیسسری اور سفیشنٹ کوالٹیز اس کے لیے پرسکرائب کر دیتے لیکن we haven't got much evidence around it they hasn't been much work around abstract categories تو پھر another idea that developed was prototype اچھا میں نے آپ سے ارض کی تھی کہ جب انوینٹرز کوئی چیز بناتے ہیں نئی کوئی بھی نئی ایجاد کرتے ہیں تو وہ اس کے مزید شکلیں بنانے کے لیے مزید ماڈلس تیار کرنے کے لیے ایک پروٹو ٹائپ بناتے ہیں so let say some wants to develop new kind of car before they actually mass produce they will develop a prototype of and in order to develop further models further shapes they have to work from a prototype اور وہ پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ساری وہ خصوصیات جو میس پروڈکشن کی آبجیکٹ میں ہونی چاہیے وہ پروٹوٹائپ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اچھا اس میں جو الٹ چیز ہے ہماری کاگنیٹو سائیکالوجی میں پروٹوٹائپ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ جو پروٹوٹائپ آئیڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو بھی کوئی انسٹنس دیکھتے ہیں کوئی آبجیکٹ دیکھتے ہیں اس کی جو ایوریج ہے اس کے فیچرز کی وہ لے لیتے ہیں تو ان ایوریج فارم جو ہوتی ہے ہر فیچر کی اس کو پھر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ایک پروٹوٹائپ بن جاتا subject pictures of faces human faces اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ فیسز کیٹیگری ون کے ہیں کچھ فیسز کیٹیگری ٹو کے ہیں ان کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد انہیں ناول فیسز دکھاتے ہیں اور ناول فیسز دکھا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کون سی کیٹیگری کو بلونگ کرتا اچھا اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہی تھا دیکھنا کہ لوگ کون سی اسٹریٹجیز استعمال کریں گے will they use a to compare novel faces with اور would they use some kind of mental picture یا ایگزامپلار جسے ہم کہتے ہیں اب ایگزامپلار کے لیے بہت ایویڈینس موجود ہے and what we found is کہ ایگزامپلار جو ہے اس کا ایویڈینس نیچرل کیٹیگریز میں سے آتا ہے فار انسٹنس ہم نے کسی سے پوچھا کہ بھائی اچھا اپنے ذہن میں برڈ لے کے آئے کوئی سب کانسیپٹ جو ہے برڈ لے کے آئے chances are you will actually see an image in your head of a real bird that you have seen it could be a picture it could be an actual seen from your experience it could be the parrot that you have an a cage in our house it could be arrow that you seen around around the so So we do is we bring to our mind to our working memory the image of a real object and that is what is is by by exemplar. یعنی ایک ایگزامپل ریئل ایگزامپل جو ہے ہم اس چیز کے ذہن میں لے کے آتے اچھا وائل there is a lot of evidence for the example جو آرٹیفیشل کنڈیشن میں لیبوریٹری میں اسٹڈیز کی گئی ہیں جیسے ریڈ کی اسٹڈی ہے وہ پروٹوٹائپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا پاسبلٹی کہ پرہیپس ارلی لرننگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو we develop a prototype in but as we become more and more familiar with the with with the the the the category, category, category. objects in then we start using an an exemplar or example as typical of Typical کیا چیز ہوتی ہے category میں ایک object جو ہے وہ typical وہ ہوتا ہے جو ایک تو اسے ہو سکتا ہے کہ وہ پروٹو کے قریب ترین ہو دس ناٹ نیسری کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایک سارس اور ایک چڑیا کہ مختلف فیچرز کی ایوریج نکالیں گے تو وہ کوئی عجیب سی چیز بن جائے گی and that may not come out to be similar to a typical bird ٹھیک ہے نا ٹیپیکل برڈ وہ ہوگا جو آپ کے ایکسپیرئنس میں بہت زیادہ ہوگا جیسے میں نے کہا کہ پاکستانی کسی سے ہم پوچھیں کہ بھائی برڈ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے میرے خیال میں چڑیا آئے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوا بھی آئے لیکن اگر آپ آرنیتھولوجسٹ uh, ہیں برڈ اسپیشلسٹ ہیں تو you might see whole range of birds so that is where I think there is a need for further study in Pakistan we need to study you can do this experiment with your friends you can ask them to close their eyes in what comes to mind when I see bird what comes to mind when I see furniture what comes to mind when I see chair and you can ask them to close their eyes, picture it, and then tell you what they saw. So that's one very simple way of designing a cognitive psychology experiment to see the difference between categories, to see the difference between a prototypical representation or an exemplar representation. Now, you might recall, we concluded our discussion on the need to integrate these various ideas. ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایون جو آرٹیفیشل لیبوریٹری کنڈیشنز میں ایکسپیریمنٹ کیے گئے کچھ لوگ پروٹوٹائپ یوز کر رہے تھے یعنی ایک ایوریج نکال کے فیسز کی اور اس کے ساتھ ناول آبجیکٹس کو کمپیر کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ فیچر فریکوینسی استعمال کر کچھ لوگ ایگزمپلر استعمال کر رہے تھے تو اس سے ہمیں یہ کم از کم احساس ہوا اور کئی کوگنیٹو سائیکولوجسٹ کو بھی ہوا کہ perhaps there is a need to integrate اچھا اب کوگنیٹو سائیکولوجی میں جو ہے سائیکولوجی کی دوسری برانچز کی طرح ایک ٹینڈینسی تھی کافی عرصے سے ابھی بھی ہے میں کہوں گا اور وہ ہے ایٹمسٹک تھنکنگ ایٹمسٹک تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ جناب ایک جنگل میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک درخت تو نظر آ جائے اس کی ساری ڈیٹیلز نظر آ جائیں لیکن you do not look at the entire forest یہ چیز ہمیں ماڈرن میڈیسن میں بھی ملتی ہے جو ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گردے کا اسپیشلسٹ ہے اور وہ گردے کا اسپیشلسٹ بن گیا ہے تو وہ جو ایئر نوز اور تھروٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ان کو وہ ڈیل نہیں کرتا اچھا اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک پرابلم کا دوسری پرابلم پہ اثر ہوتا ہے ایک جسم کے حصے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے جو دوسرے کسی حصے پہ اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں اسپیشلسٹ کو زیادہ علم نہیں ہوتا اور یہ ہمارے ٹریڈیشنل طب میں یا دوسرے جنہیں ہم آلٹرنیٹو میڈیسن کہتے ہیں ان میں یہ کانسیپٹ بہت ہے کہ پورے جسم کو ایز اے ہول دیکھا جاتا ہے ایٹمسٹک تھنکنگ نہیں ہے ایٹمسٹک تھنکنگ کے بڑے فوائد تو ہوئے ہیں میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس سے ماڈرن سائنس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں لیکن اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں مثلا ماڈرن میڈیسن کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ سائڈ افیکٹ کہ اگر کسی بندے نے دل کو تقویت دینے کے لیے کوئی دوائی بنا لی تو اس نے آپ کے جگر کا بیڑا غیر کر دیا اور اگر آپ نے جگر کو تقویت دینے والی دوائی بنائی تو اس نے آپ نے آپ کے گردے فیل کر دیے اور اگر گردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوا بنائی تو دوران خون میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو and this is something even doctors are aware of every medicine that you get see you know has a list of side effects and it is because there is no holistic thinking تو ایک طرف ایٹومسٹک تھنکنگ ہے ایک طرف ہولسٹک تھنکنگ ہے ایٹومسٹک تھنکنگ میں ہم ایک چھوٹی سی چیز کی جو ہے سمجھ بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں لیکن وی مس دی اوور آل پکچر یہی چیز پروگرس میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ میں ہوئی ہے کہ ہم نے جناب جب سڑکیں بنانی شروع کی دھڑا دھڑ اور اس کے لیے درخت کاٹے تو اس وقت یہ خیال نہیں کیا کہ یہ درخت کاٹنے سے ہمارے ماحول کا بیڑا غرق ہو جائے تو اب پاکستان میں جو صورت حال ہے کہ جناب تین فیصد سے بھی کم ہماری لینڈ جو ہے وہ فارسٹ سے کورڈ ہے حالانکہ جس وقت 1947 میں ہمیں آزادی ملی تو about percent of Pakistan was covered with trees تو اتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے پروگرس کی وجہ سے اور یہ اسی ایٹمسٹک تھنکنگ کی وجہ سے کہ جناب اس وقت ہم نے انڈسٹری بنانی ہے اچھا جی انڈسٹری دھڑا دھڑ لگائی لیکن جو اس کا ویسٹ جا رہا تھا اس کو مینج کرنے کا کچھ سوچا ہی نہیں نئی نئی کالونیز بنتی چلی جا رہی ہیں ان کے ساتھ مناسب سیوریج فیسلٹیز کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا اور یہ بہت جگہ ہوا ہے کہ ایک جگہ ایسی کالونی بنی جہاں پہلے ایک اور ایگزٹنگ کالونی کا سیوریج وہاں سے جاتا تھا اور نئی کالونی بننے کی وجہ سے جو پرانی کالونی تھی اس میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو گیا there are so many such things that have happened because of atomistic thinking اچھا کاگنیٹو سائکالوجی میں بھی جب ہم یہ پروٹوٹائپ اور اگزامپل کی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ this is also very atomistic so in seventies there was a movement in cognitive psychology to take a more holistic approach to more take a more integrative approach to the question of mental representation اور اس کے لیے جو ایک نیا انٹروڈیوس کیا گیا وہ تھا اسکیما اسکیما لکھا جاتا ہے بالکل اسکیم جیسے لکھتے ہیں نا S C H E M لیکن آگے ای e کی بجائے اے آ جاتا ہے تو اسے اسکیما کہتے ہیں مطلب اس کا اسکیم ہی ہے پلان ہی ہے but it's a Greek word which basically means frame اور پلان تو اسکیما اسکیما کیا ہے is a general knowledge structure that provide a framework for organizing cluster of knowledge اچھا اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک نالج اسٹرکچر آ گیا ایک آپ یو سمجھ لیں کہ ہم نے بات کی کہ اچھا ذہن میں ایگزامپلار ہوتا ہے bird let's take the example of bird تو برڈ جو ہے اس میں ہم نے کہا کہ جی ایک تو ہمارے ذہن میں ایگزامپلار ہے برڈ کا جیسے میں نے کہا وہ ایک چڑیا ہو سکتی رائٹ right, تو ایک چڑیا کا امیج آ گیا لیکن ساتھ جو ہم ورڈ بول رہے ہیں چڑیا جیسے میں نے کہا تو وہ ورڈ بھی کہیں اسٹور ہے اور یہ جو ایک پروپوزیشن ہے کہ چڑیا ایک پرندہ ہے اسپیرو از اے برڈ تو یہ پروپوزیشن بھی ہمارے ذہن میں یہ جملہ بھی ہمارے ذہن میں اسٹورڈ ہے اسی اسکیما کے اندر اسکیما میں اس برڈ کی تصویر بھی ہے ایگزامپلر بھی ہے اور اس برڈ کے بارے میں انفارمیشن بھی ہے in the form of language in the form of proposition اچھا اب کیا برڈ کا پروٹوٹائپ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک پروٹوٹیپیکل برڈ جس میں برڈ کی جو فیچرز کی ایوریج ہے وہ بھی کہیں اسٹور ہو اٹس اے پاسبلٹی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا برڈ کا اسکیما تو ہو گیا چڑیا کا بھی کوئی اسکیما ہے تو آف کورس ہے ٹھیک ہے تو چڑیا کا جو اسکیما ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چڑیا چونکہ برڈ ہے اس لیے اس میں برڈ والی ساری چیزیں ہوں گی رائٹ right? اس میں پر بھی ہوں گے اس میں ٹانگیں بھی ہوں گے اس میں چونچ بھی ہوگی اس میں اڑنے کی اہلیت بھی ہوگی تو اس طرح اسکیما جو ہے what does it do it integrates knowledge from different sources, puts it together in a cluster. Cluster اچھا سو اسکیما تھری اس سے بنا گئی اس آئیڈیا کو ڈیولپ کیا گیا اور ایک ڈیٹیلڈ الیبوریٹ تھیری بنائی گئی and it refers to a collection of models so it doesn't just take one model it takes many different models and puts them together presuming we encode such knowledge کلسٹرمری یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نالج کلسٹرز کوئی ہم صرف چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ باہری نالج کلسٹرز بن رہے ہیں وہ نالج کلسٹرز جو ہیں وہ ہماری میمری میں انکوڈ ہو جاتے ہیں ہماری میمری میں لکھے جاتے ہیں اس میں اسٹور کیے جاتے ہیں and we use then then we use these knowledge clusters to comprehend to understand our experience تو let me give you an example آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو برڈس کی مختلف برڈس کی تصویریں دکھائی جا رہی اب ان مختلف تصاویر میں آپ ایک ایسے پرندے کی تصویر دیکھتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ لگ تو چڑیا کی طرح رہا ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ جامنی ہے اور اس کی چونچ کے پاس کا جو ایریا ہے سر کا جو ایریا ہے وہ زرد ہے ٹھیک ہے it is yellow and then what you find is is green right اچھا اب یہ جو نیا ایک پرندہ آپ کو نظر آیا ہے جس میں تین چار مختلف رنگ ہیں اور اور بھی کچھ فیچرز ہیں اس کی چونچ جو ہے وہ ذرا لمبی ہے پر نسبتاً چھوٹے ہیں تو ان ساری باتوں کے باوجود you decide that it is a bird ٹھیک ہے اچھا اب اس میں بہت ساری صورتیں نا انفارمیشن اس چیز کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو میچ ہو رہی ہے لانگ ٹرم میموری سے اس میں ایک طرف تو ہم ایک ایگزامپلار لے آئے تو ہم نے اسے فوراً چڑیا سے کمپیئر کیا ٹھیک ہے اور جو لیٹ سے سمڈی آسک یو اچھا بھائی ابھی جو تم چیز دیکھو گے وہ بتانا سوچ کے بتانا کہ وہ ایک پرندہ ہے یا ایک مچھلی ہے کریں this this you you know is doing an experiment and ask اچھا اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مچھلی کا اسکیما ایکٹیویٹ کر لیا اور دوسری طرف کیا کیا پرندے کا اسکیما ایکٹیویٹ ہو گیا اب آپ نے جب یہ تین چار فیچرز دیکھے کہ چونچ ہے ٹانگیں ہیں پر ہیں تو آپ نے کہا یہ مچھلی تو نہیں ہو سکتی یہ پرندہ ہے اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو پروپوزیشن سے آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ سے آ رہی دوسری طرف آپ نے جو مچھلیاں مچھلی کا ایگزامپلر آپ کے ذہن میں آتا ہے لیٹ سے وہ گولڈ فش ہے یا رہو مچھلی ہے جو آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں یا جو آپ ٹی وی میں کبھی شارک یا ڈولفن یا ایسی مچھلیاں دیکھتے ہیں ان ایگزامپل سے آپ نے اس کو کمپیئر کیا اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ چڑیا سے آپ نے کمپیئر کیا یا کوے سے کمپیئر کیا تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں جناب یہ دو تین مختلف سورسز جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی اس کے بیسس پہ آپ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرندہ even though you have never seen it before ٹھیک ہے تو schema theory what it does is it tells you not only that it is a way we store information but it's also the way we understand the environment around us ٹھیک ہے and then another thing happens وہ جو نئی ایگزامپل ہے وہ بھی آپ نے اٹھا کے اپنی میموری میں اسکیما کے اندر ڈال لی right? تو اسکیما جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے وہ کوئی اپنی جگہ پہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا وہ جو نئی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی اسکیما میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتا that is something that you know makes the schema theory a very exciting in cognitive psychology اچھا اب کچھ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی بھی بات ہو جائے اسکیما تھیوری کی کہ اوریجنلی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسکیما جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ جناب جیسے ہم نے کہا نا کہ کوگنیٹو سائیکولوجی جو ہے وہ سکسٹیز اور سیونٹیز میں nineteen nineteen hundred hundred sixties seventies میں وجود میں آئی ہے لیکن schema theory was actually there in America the early twentieth century اچھا اب وہ امیرکا لائی گئی یورپ سے لیکن it not get the kind of popularity it has now امریکہ میں جو سائیکولوجسٹ تھے وہ اسی ایٹمسٹک اپروچ میں لگے ہوئے تھے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے بہیویئر کو مزید بریک ڈاؤن کر کے تو اسٹیمولس ریسپانس تھریز یعنی آپ نے یوں کیا کہ ایک چوہے کو جو ہے باکس میں حرکت کرنے پر ریوارڈ کیا چھوٹی سی گولی کھلائی میٹھی گولی ایک کھلائی اور وہ چوہا جو ہے وہ اب وہی چیزیں کرنے لگا جس کے بعد اسے وہ ریوارڈ ملتا تھا ری انفورسمنٹ ملتی تھی تو چوہے کو اس طرح سے بہت سے کرتب سکھائے گئے اسی طرح پیجنس کو بہت سی حرکتیں کرنی سکھائی گئیں بٹن پریس کرنے سکھائے گئے تو وہ اس میں لگے ہوئے تھے اسٹیمولس اور ریسپانس تھیریز میں لگے ہوئے تھے کہ جناب جب انوائرمنٹ میں کوئی اسٹیمولس آتا ہے کوئی سینسیشن آتی ہے تو ایک آرگنیزم جو ہے وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے کیسے اس کو ریسپونڈ کرتا لیکن اس زمانے میں بارٹلٹ انگلینڈ میں ایک سائیکالوجسٹ بہت ان کا بڑا نام ہے سائیکالوجی میں کیونکہ انہوں نے میموری میں اور تھنکنگ میں اور پرسپشن میں بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے تو انگلینڈ میں ان کا بہت بڑا نام تھا اور امریکہ میں بھی ان کے آئیڈیاز گئے لیکن ان کو کوئی زیادہ ایکسپٹینس امریکہ میں نہیں ملی خاص طور پہ اسکیما کے آئیڈیا کو کہ ایک بہت بڑا میگا نالج اسٹرکچر ہے اس کو کوئی امپورٹینس نہیں ملی دوسری طرف سوئٹزرلینڈ میں پیاجے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ جو کام کر رہے تھے انہوں نے بھی اسکیم کا لفظ استعمال کیا جو اسکیما کانسیپٹ کے لیے اور انہوں نے کہا کہ جناب مختلف اسکیمز ہوتی ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ نالج اکٹھی کرتا ہے اور پھر جب وہ نئی چیز کوئی دیکھتا ہے تو پہلے تو اپنے ایگزٹنگ نالج سے اس کو جج کرتا ہے پھر اس نئی چیز کو اس ایگزٹنگ نالج میں شامل کر لیتا ہے اور پھر وہ جو ایگزٹنگ نالج ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اس نئی چیز کو دیکھنے سے سو پیازے and Bartlett around the same time developing similar idea that is why I call it a European solution to the problem of human کہ جو تو امریکی تھے وہ ایٹمسٹک ایٹیٹیوڈ میں لگے ہوئے تھے وہ ایٹمسٹک اپروچ میں جو ہے بہیویئر کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ یورپینز جو تھے اس وقت وہ میگا اسٹرکچرز میں they trying concept conceptualize human memory and learning and knowledge تو بارٹلٹ نے اسکیما جب پیش کی تو اس میں کیا اہم بات تھی according to schema is an active organization of past experience which the mind abstract a general cognitive structure پہلے اس, بات کو سمجھتے ہیں it is an active organization of past experience تو آپ کے پاس جو بھی پاسٹ ایکسپیرینس ہیں جو بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں سنی ہیں سمجھی ہیں ان سب کو ایکٹیولی آرگنائز کرتا ہے اسکیما کہتا اچھا میں فلاں چیز سیکھ رہا ہوں اور یہ انکانشیس لیول پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جان بوجھ کے ایک چیز اسٹڈی کرتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے ہیں یہاں پہ مائنڈ خود بخود جو ہے وہ ایکٹیولی انفارمیشن کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اگر کتا ہے تو اس کی جو ہونکنے کی آواز ہے وہ اس کی ڈسٹنگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کتا ہو یا بڑا کتا ہو موٹا کتا ہو یا دبلا کتا ہو سفید ہو یا سیاہ ہو یا زرد ہو یا سرخ ہو یہ ساری چیزیں بے شک ہوں اس میں بھونکنے کی آواز ہوتی ہے اچھا پھر کتا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وفادار جانور ہے تو یہ پروپوزیشن بھی اس کے ساتھ سٹور ہو جاتی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے بھونکتا ہے اور پھر اس طرح کے محاورے اگر اردو میں ہم بات کریں کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں تو اس طرح کے محاورے بھی اس میں آ جاتے ہیں اس طرح ایک ایکٹیو آرگنائزیشن کرتا ہے مائنڈ ان پاسٹ ایکسپیرینس کی in which the mind abstract general cognitive structure تو ایک جنرل کوگنیٹو اسٹرکچر بن جاتا ہے اراؤنڈ دی آئیڈیا ڈاگ اور a bird and to represent many particular instance of those experience یعنی جو ایک آپ کو ایک مخصوص ایکسپیرئنس ہوا ہے اس چیز کے ساتھ اس کیٹیگری کے ایک آبجیکٹ کے ساتھ اس کو آپ اس اسکیما کے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں and this is how we represent knowledge ایک اور فیچر جو ہے باٹلیٹ اسکیما تھری کا وہ یہ ہے کہ schema provide a knowledge structure for interpreting and encoding aspects of a particular experience یعنی ایک کوئی بھی آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہے نیا تو اس کو انٹرپریٹ کرنے میں بھی اسکیما ہیلپ کرتا ہے اور پھر اسے اسٹور کرنے میں بھی اسکیما ہیلپ کرتا ہے تو ایک نئی چیز جو ہوئی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی نیا پرندہ دیکھا ہے یا کوئی نیا کتا دیکھا ہے تو وہ نئے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اس ایکسپیرینس کو سمجھنے کے لیے یہ کیا چیز ہے آپ اپنی ایگزٹنگ نالج اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں اسکیما کو استعمال کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ نے جب وہ انٹرپریٹ کر لیا تو اب اس ایکسپیرینس کو بھی تو آپ نے میموری میں ڈالنا ہے تو وہ جس طرح اس میموری میں آتا ہے وہ اسکیما کو ری آرگنائز کر دیتا ٹھیک ہے تو دو دو چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ ایک یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جو بھی نئی چیز دیکھی ہے اسے اپنی پرانی نالج کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن جو نئی چیز آپ نے دیکھی ہے اس سے آپ سیکھ کے اپنی جو ایگزٹنگ نالج ہے اس کو بھی آپ ٹرانسفارم کر رہے ہیں it's an interactive process which is reflected in the schema تو اسی لیے سے وہ ایکٹیو آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں اسکیما جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک کوئی جامد اسٹرکچر نہیں ہے وہ ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جو اپنی جگہ پہ بس بیٹھا رہے وہ کانسٹنٹلی انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو پہلے انٹرپریٹ کرتا ہے پھر خود چینج ہو جاتا ہے نئی چیزوں کی روشنی میں but his time Bartlett's schema was not taken very seriously اچھا اب کچھ سال ہوتے ہیں کچھ تاریخیں ہوتی ہیں جو ہر سائنس کی تاریخ میں اہم ہوتی ہیں اسی طرح کوگنیٹو سائیکالوجی میں جیسے جب ہم نے آپ سے ویژل پرسپشن کی بات کی تھی آئی اور ایکو کی بات کی تھی سینسری رجسٹرز کی ڈسکوری کی بات کی تھی تو Ulric Neisser's book cognitive psychology was mentioned 1967 1967 کی کتاب کا نام ہی کوگنیٹو سائیکولوجی تھا اور یہ پہلی دفعہ یہ ٹرم جو ہے یہ اتنی مشہور ہوئی اور اس کو اپنا لیا گیا اسی طرح اسکیما کے حوالے سے نالج اسٹرکچر کو اور نالج ریپرزینٹیشن کو سمجھنے کے لیے nineteen seventy five was a very important year many different papers published in their nineteen of prominent scientist are needed to organize knowledge and the work all coming from different field مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ اس میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ سوچیں وہ ہیومن انٹیلیجنس کو ممک کریں ٹھیک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کرتی ہے اور اس کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے تھرو کمپیوٹرز تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کا جو مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب وہ ایٹمسٹک تھنکنگ جو ہے کہ جی ایک چیز کی ڈیٹیل میں سمجھ جو ہے وہ انہیں ہیلپ نہیں کر رہی تھی لیٹ سے کہ انہوں نے کمپیوٹر کو سکھانا تھا کہ ایک برڈ کیا ہوتا right and they want a computer to be able to a new bird in the light of information it has تو جب وہ برڈ کی ڈیفینیشنز وغیرہ دیتے تھے یا ان کے نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچرز دیتے تھے تو بات نہیں بنتی تھی ٹھیک ہے تو یا پروٹوٹائپ جو ہے اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا بعض اوقات اگر ایگزامپلس دے دیتے تھے مثلا آپ فرض کریں کہ آپ ایک کمپیوٹر کو جو ہے ایک چڑیا کی تصویر اس میں پروگرام کر دیتے اسی طرح ایک عقاب کی تصویر اس میں پروگرام کر دیتے اسی طرح آپ ایک بگلے کی تصویر اس میں پروگرام کر دیتے تو اب آپ جب اسے کوئی نیا آبجیکٹ دکھائیں گے تو it doesn't really know back got so many different examples کہ یہ کیا چیز ہے can it be called a bird اور ناٹ یا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر کو سو مختلف نسلوں کے مختلف قسموں کے کتے اس میں ان کی تصویریں پروگرام کر دیں اور اس کے بعد اسے ایک بکری دکھائیں گے تو computer is very likely to see that it is a dog کیونکہ it doesn't have lot of other information that human are in order to between a a goat and dog تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس والوں نے کہا جی اس سے کام نہیں بن رہا we need something like a schema جو بارٹلیٹ کا اسکیما تھا نا کہ کمپیوٹر کو بھی ایک نالج اسٹرکچر دیا جائے اور وہ اس نالج اسٹرکچر میں ڈیفینیشنز بھی ہوں کہ جی برڈ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے اس میں پر ہوتے ہیں اس میں چونچ ہوتی ہے اس میں ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں دم ہوتی ہے وغیرہ اچھا وہ اڑ سکتا ہے اس طرح کی انفارمیشن آپ نے اس میں ڈال دی اچھا now you also put in pictures ٹھیک ہے اچھا then you also may be put in prototype ٹھیک ہے and then you also put some counter مثلاً ایک مچھلی کی تصویر ڈال دی کہ یہ برڈ نہیں ہے اس طرح کی انفارمیشن بھی اسکیما میں آ جاتی اسکیما میں صرف یہ چیز نہیں آتی کہ فلاں چیز میں یہ فیچرز ہوتے ہیں بلکہ اس میں یہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ اس میں یہ فیچرز نہیں ہوتے اور فلاں آبجیکٹ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ آرگیو کیا گیا کہ جناب اسکیما بہت ضروری ہے کمپیوٹر کو نالج دینے کے لیے اور اس کو چیزیں ریکگنائز کروانے کے at the same time cognitive psychologists were also coming up with the idea that these atomistic little bits these unrelated little bits of information are not very helpful we need to relate them in meaningful active organization تیسری جگہ جہاں سے اسکیما کا کانسیپٹ پرپوز کیا گیا وہ تھی لنگوسٹکس لینگویج ایکسپرٹس جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نالج جو ہے لینگویج کی ورڈز کی میننگز کی ڈیفینیشنز کی اس میں بھی اسکیما کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر بہت سی چیزیں ایکسپلین نہیں ہو سکتی کیونکہ دیکھیں ابھی میں آپ سے جو ساری باتیں کر رہا ہوں وہ چاہے کیٹیگریز کی ہیں چاہے کانسیپٹس کی ہیں چاہے ایگزامپلرس کی ہیں چاہے پروٹوٹائپس کی ہیں وہ ساری لینگویج میں ہو رہی ہیں ورڈز میں ہو رہی ہیں ایک کیٹیگری کو اس کا لیبل ڈیفائن کرتا ہے مثلا برڈ جو ہے یا پرندہ جو ہے ایک لفظ ہے نا اور وہ لفظ ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں so linguists were also very much interested in developing a mega knowledge structure you are not interest in the minor things and then motor performance ایک ایتھلیٹ کی پرفارمنس جو ہے ایک ڈانسر کی پرفارمنس ایک کسی بھی اسکلڈ آرٹسٹ کی پرفارمنس جو ہے اس میں بھی دیکھا گیا کہ جناب ایک بیٹسمین ہے جب وہ ایک چکا لگا رہا ہے تو it's not just a movement of his arm ٹھیک ہے it's not just a movement of arms also moving his legs in a particular way and he is also responding to the way the ball is going to be delivered ٹھیک ہے نا تو and he is also responding to the fact کہ اس فٹ کراؤڈ جو ہے وہ کون سے ملک کا ہے اگر پاکستان میں میچ ہو رہا ہے اور پاکستانی آڈینس ہے تو پاکستانی بیٹس مین کا ریئیکشن اور ہوگا اور ایک انگلش بیٹسمین کا ریئیکشن تو وٹ یو فائنڈ وہ جو موٹر پرفارمنس جو ایک ہم سمپل بہیویئر یا ایٹمسٹک ٹرمز میں اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہمیں ایک اسکمیٹک فارم میں دیکھنا ہوگا ایک اوور آل فارم میں دیکھنا ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں so knowledge structures mega knowledge structures are also needed to explain motor performance adequately so Bartlett major assumption were adapted Bartlett نے جو کہا تھا کہ جناب ہمیں ایک ایکٹیو آرگنائزیشن اسٹرکچر چاہیے نالج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اسے انٹرپریٹ کرنے کے لیے اور اسے اسٹور کرنے کے لیے اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا but it has then evolved the idea was not left there it was further developed کیونکہ اب ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس بہت ترقی کر چکی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ترقی کر چکی تھی تو ان کو استعمال کیا گیا اسکیما کو فردر ریفائن کرنے میں modern schema theory starts with Minsky nineteen Minsky نے کمپیوٹر پروگرامز بنائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرامز بنائے جن میں اسکیماز کو استعمال کیا گیا پہلی دفعہ اور ان ماڈل سے ایکچولی یہ بات ثابت ہوئی بہت حد تک کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ اگر انسان کی طرح سوچنا ہم انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میگا نالج اسٹرکچرز بہت یوزفل ہیں and they are much better than minor details اور ایٹمسٹک اپروچ اور بہیویئرسٹک اپروچ سو ایک چیز then the other piece of work that started with Rumelhart and his conclusions Rumelhart's conclusions published published in eighty where Rumelhart declare are the building blocks of cognition knowledge جس طرح ہمارے برین میں اسٹور ہوتی ہے اس کا ایک بلڈنگ بلاک ہے اور وہ بلڈنگ بلاک جو ہے وہ اسکیمر اچھا لیکن ان لائک جیسے میں نے ایٹمسٹک بات کی ہے نا تو schema is not an atom schema is not even a molecule schema is a full fledged element اور یہ ڈسٹنکشن سمجھنی بڑی ضروری ہے ایک ایٹم جو ہے وہ ایک بیر بہت چھوٹی سی چیز ہے اس میں دو تین بڑے پارٹیکل ہیں اور پینتیس چالیس جو ہیں وہ مائنر پارٹیکلز ہیں جو کوانٹم فزکس ڈسکور کرتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم لیکن it's a very very bare very very poor object if I can call it that تو ایٹم کو جب ہم بلڈنگ بلاک کہتے ہیں میٹر کا تو بلڈنگ بلاک سے یا ہم آپ سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ ہے اس میں ہم ایک اینٹ کی بات کرتے ہیں تو ایٹم اس طرح کا اسکیما اینٹ کی طرح کا نہیں is more like the plan the architect develops for the house تو اسکیما جو ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے even though it is a building block ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے ایلیمنٹ کی مثال دی آپ کو ایٹم کی جگہ کہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جیسے آئرن ہے یا گولڈ ہے یا آکسیجن ہے اس میں بہت کمپلیکسٹی ہے تو اسی طرح اسکیما جو ہے وہ ہے تو بلڈنگ بلاک نالج کا کوگنیشن کا تھنکنگ کا میموری کا but it is a very rich very detailed very elaborate and very complex building block and according to this modern schema provide modern structure to be filled out with detailed properties of a particular instance structure کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کے ذہن میں اسکیلٹن آ گیا نا انسانی اسکیلٹن جو ہوتا ہے اب انسانی اسکیلیٹن کے اوپر اگر آپ مسلس لگا دیں اس میں وینز لگا دیں اس میں ڈائجسٹو سسٹم ڈال دیں ریپروڈکٹیو سسٹم ڈال دیں سرکولیٹری سسٹم ڈال دیں تو وہ فیل ہو جائے گا تو اسی طرح ایک اسکیلیٹل اسٹرکچر جو ہے جیسے اب آپ ایک برج بناتے ہیں تو برج کے لیے پہلے جو آئرن بیمز ڈالی جاتی ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ کانکریٹ اور دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں similarly schemas provide skeletal structure to be filled out with detail particular instance تو اس میں جو مختلف انسٹنس آتے ہیں ایک برڈ اسکیما کی ہم بات کرتے ہیں تو برڈ اسکیما کے لیے ایک اسکیلٹل اسٹرکچر ہمیں آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا جی پرندہ ہے پر کتنے ہوتے ہیں اس کے دم کیسی ہوتی ہے چونچ کیسی ہوتی ہے یہ انفارمیشن تو ہمارے پاس ہے لیکن جب ایک نیا برڈ آتا ہے تو وہ ہماری اس جو پرسپشن اسے ٹرانسفارم کرتا ہے let me let me give an example ہے چڑیا کی بات کرتے ہیں ایک بچہ ہے اس نے چڑیا دیکھی ہے اس نے چڑیا کا نام سیکھ لیا اسے پتا چل گیا کہ یہ برڈ ہے یہ پرندہ ہے ناؤ این ایگل ٹھیک ہے and you tell it is a bird بچہ اچھا کہتے یہ تو برڈ نہیں ہے برڈ تو وہ ہوتا ہے جو میں دیکھتا ہوں چڑیا سے کہتے نہیں یہ بھی برڈ ہے now what happens the child incorporates the of an eagle into schema bird ٹھیک ہے تو ایک پرٹیکولر انسٹنس جو ہے اس کیلٹل اسٹرکچر میں اس کے فیچرز بھی آ گئے اب وہ جو ایک کروڈ بیک ہے اقاب کی آگے سے جو مڑی ہوئی چونچ ہے وہ بھی پرندے کی کیریکٹرسٹکس میں آ گئی ہے so that is something how particular instance interact with skeletal structure جو پہلے سے موجود ہے اور اس کو وہ آہستہ آہستہ فل کرتے جاتے اسکیما کی ایگزامپل کیونکہ میں اور یہ ایگزامپل آپ کو دوں گا کافی سسٹمیٹک ایگزامپل ہے اٹس ناٹ نیسری کہ all are organize that way لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا کہ ہم کمپیوٹر سائنس سے اور انٹیلیجنس سے بھی انفارمیشن لا رہے ہیں تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ چیزوں کو بڑی سسٹمیٹکلی ایک پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جائے تو let me give you an example here house کا اسکیما میں لوں گا ایز این ایگزامپل اور ہاؤس اسکیما جو ہے اس میں let's say like every other schema there are slots اس میں بہت ساری سلوٹس ہیں بہت ساری اسپیسیز ہیں اور ہر سلاٹ کو ہم نے ایک ویلو دینی ہے ٹھیک ہے یہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹرکچر ہے اس میں بہت ساری سلاٹس ہیں بہت ساری خالی جگہیں ہیں اور ان خالی جگہوں کو ہم نے پر کرنا ہے انہیں کوئی کوئی نہ کوئی ویلو دینی ہے جس سے وہ پر ہو جائے گی تو اگر ہم ہاؤس کا اسکیما لیتے ہیں تو اس کی ایک سلوٹ ہے سپر سیٹ جسے ہم نے سپر آرڈینیٹ کیٹیگریز کی بات کی تھی نا جیسے چیئر کے لیے فرنیچر سپر سیٹ ہے جس طرح ہم یہ کہہ لیں کہ ٹری کے لیے پلانٹ جو ہے وہ ایک سپر سیٹ ہے ڈاگ کے لیے اینیمل ایک سپر سیٹ ہے تو اسی طرح ہر سکیما میں ایک سپر سیٹ سلاٹ ہوتی تو ہاؤس کے لیے جو سپر سیٹ سلوٹ ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں building house is a building an office is a building a plaza is a building an airport is a building so house کا جو سپر سیٹ ہے وہ ہے building then the next slot have is parts parts کی سلوٹ کو ہم کس سے فل کریں گے rooms house has many parts these parts are called rooms اب ان رومز کے آگے اقسام ہیں لونگ روم ہے ڈرائنگ روم ہے بیڈ روم ہے کچن ہے باتھ روم ہے بٹ دیر آل رومس تو ہاؤس کے پارٹس میں ہم ڈال سکتے ہیں rooms may be corridors may be open spaces like verandas backyard lawns the next lot is materials جیسے wood bricks stone cement next lot is function اس کا پرپز کیا ہے human dwelling. Next slot is shape, rectilinear, right angles پہ اس میں جو شیپ ہے اس کی ساری رائٹ اینگلس میں اور ٹرائنگولر جیسے وہ ٹرائنگولر روپس ہوتی ہیں کئی گھروں کی size hundred to ten thousand square feet کی رینج میں عام طور پہ ہاؤس جو ہے وہ پایا جاتا ہے چھوٹا ہاؤس جو ہے وہ ہنڈریڈ اسکوائر فٹ تک بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا گھر جو ہے وہ ٹین تھاؤزینڈ اسکوائر فٹ تک بھی ہو سکتا ہے پلرس ناؤ ایگزامپل کی سلوٹ میں they will be images of various house and they may be also a prototypical house اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ ہر اسکیما میں یہی سلوٹس ہوں لیکن generally superset parts materials function shape size are example of the different slots schema might have اب جب کمپیوٹر کو اس طرح کی انفارمیشن سکھائی جائے گی تو کمپیوٹر سمجھ جائے گا that was a joke computer سمجھ نہیں سکتا چیزوں کو جیسے انسان سمجھ سکتا ہے لیکن کمپیوٹر سمجھ جائے گا سے مراد یہ ہے کہ جب اسے اب آپ ایک ہاؤس کی ایگزامپل اس کے آگے پیش کریں گے تو it will go through all of these different slots the values these slots have been given and test that example against the schema آپ اینڈ اٹ اور اگر وہ ان کو جنرلی فٹ کر رہا اٹ ول ایکسپٹ اٹ یہ یہاں مزے کی بات ہے جنرلی فٹ کر رہا ضروری نہیں کہ ہر سلوٹ جو ہے وہ اس میں فٹ ہو مثلاً ایک جیپنیز گھر جو ہے اس میں برکس نہیں لگتے it is made of wood and paper اچھا ہو کیا رہا ہے کہ جب وہ اسے چیک کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے سپر سیٹ اسکیما اس کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ بلڈنگ ہے ہاں جی بلڈنگ اوکے ایک ٹک لگ گیا اس میں رومز ہیں پارٹس کی سلوٹ کو چیک کرتے ہاں جی اس میں رومز بھی ہیں اچھا پھر وہ دیکھتا ہے اچھا مٹیریل کون کون سے یوز ہوئے ووڈ ہوئی ہے ٹک لگ گیا برکس ہوئی ہیں نہیں کراس لگ گیا اسٹون استعمال ہوا ہے نہیں کراس لگ گیا سیمنٹ استعمال ہوا ہے نہیں کراس لگ گیا اچھا یہ کیا استعمال ہوا اچھا یہ پیپر ہے اور رائٹ ج but computer goes on process function کیا ہے اس کا ریکٹیلیئر ہے اور ٹرائنگولر ہے اسی طرح جیسے ہاؤس کی سائز کیا ہے وہ بھی اسی رینج میں between hundred to ten thousand square feet اب ایکزمپل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ گھروں کی تصویریں جو ہیں وہ اسے ایک جیپنیز گھر کو کمپیئر کیا جاتا computer decide this is a house even then even though some of the slots values are not being matched ٹھیک ہے وہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ جناب اگر میرے پاس سو سلوٹس ہیں اس کی سو ڈفرینٹ ویلوز ہیں اگر ان میں سے ستر مل رہی ہیں chances different kind of house but it is still a house اچھا لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کمپیوٹر اپنی سلوٹس کی ویلو کو بھی ماڈیفائی کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا کہ جس کمپیوٹر کو اسکیما کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لکھتا ہے with brick stone cement paper یہ لگا لیتا ہے اور اس میں یہ بھی لگا لیتا ہے پروپوزیشن لگا لیتا ہے کہ some house may not have bricks اور اسٹونس اور cements cement being used in its construction تو یہ ہے this is how elaborate and how rich in detail the concept of schema is. So the reason I gave you this example was that it captures the beauty of schema theory. کہ وہ چیزیں جو پرابلم آ رہی تھیں کہ جی پروٹوٹائپ کرتے ہیں یا ایگزامپلار کرتے ہیں یا نیسسری اینڈ سفیشینٹ فیچر کرتے ہیں ان سب سے ہم نے جان چھڑا لی اور ہم نے ایک ایسا بلڈنگ بلاک دیا ہے کوگنیٹو سائیکلوجی کو کہ وہ یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر سکتا ٹھیک ہے so let's quickly go over we we we have have studied studied today schema theory in which propose a building block of cognition but this building block is a very elaborate very detailed very rich concept not only is it rich and detailed and it is also active it is not constantly it and interacts and the environment and it is also the mechanism of storage of information یہ ایسی ہارڈ ڈسک ہے جو کمپیوٹر ہارڈ ڈسک کی طرح صرف اسٹیٹک بیٹھی نہیں رہتی اس ہارڈ ڈسک کے اندر ایک آلموسٹ پیرل ورکنگ میموری چل رہی جو چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرتی ہے انہیں کمبائن کرتی ہے اور انہیں کمبائن کر کے میننگ دیتی ہے اور ان کا فنکشن سمجھتی ہے اور ان کی ایگزامپل اسٹور کرتی ہے اور ان کی ایوریج فیچرز ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے ساری باتوں کے باوجود کوئی نئی چیز آ جائے تو اس کو بھی اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتی ہے لیکن اس طرح انکارپوریٹ کرتی ہے کہ انکارپوریٹ کرتے کرتے خود بھی چینج ہو جاتی so that is the beauty of this schema theory will continue to talk about this theme انشاءاللہ اللہ انٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ